عبداللہ بن مسلمہ کامبی نے بیان کیا ان سے مالک نے سمی سے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چار